وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل جبکہ آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ اے موسیٰ گنہگار لوگوں کے پاس جائیے قوم فرعون کے پاس کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردار مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلانے نہ لگے میرا سینا تنگ ہو رہا ہے میری زبان چل نہیں رہی آپ تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیجیے اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا تم دونوں یعنی اے موسا اور ہارون ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو اے فرعون ہمارے ساتھ ہماری قوم بنی اسرائیل کو روانہ کر دے فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے تجھے اے موسا تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو نا شکروں میں سے ہے موسا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جب کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے جتا کر اس کے بدلے تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں رکھنا چاہتا ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے السلام اور فرعون کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول اور اپنے کلیم موسا علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا اسے بیان کر رہے ہیں کہ تور کے دائیں طرف سے آپ کو آواز دی آپ سے سرگوشیاں کیں آپ کو اپنا رسول اور برگزیدہ بنایا اور آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جو ظلم پر کمر بستہ تھے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور پرہیزگاری نام کو بھی ان میں نہیں رہی تھی موسا علیہ السلام نے اپنی چند کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی جو عنایت ربانی سے دور کر دی گئیں جیسے سورہ توحہ آیت نمبر چھتیس میں آپ کے سوالات کے اظہار کے بعد اللہ نے فرمایا قد اوتی تا یعنی اے موسا آپ کے سب سوالات پورے کر دیے گئے یہاں آپ کے عذر یہ بیان ہوئے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے میرا سینہ تنگ ہے میری زبان لکنت والی ہے آپ اے اللہ ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجئے اور میں نے انہی میں سے ایک قبطی کو بلا قصور مار ڈالا تھا جس وجہ سے میں نے مصر چھوڑا اب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بدلہ نہ لے لیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کسی بات کا کھٹکا نہ رکھو ہم تمہارے بھائی ہارون کو تمہارا ساتھی بنا دیتے ہیں اور تمہیں روشن دلیل دے دیتے ہیں وہ لوگ تمہیں کوئی ایزا نہ پہنچا سکیں گے میرا وعدہ ہے کہ تم کو غالب کروں گا تم میری آیتیں لے کر جاؤ تو صحیح میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی میں تمہاری ان کی سب باتیں سنتا رہوں گا جیسے فرمان ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا دیکھتا رہوں گا میری حفاظت میری مدد میری نصرت و تائی تمہارے ساتھ ہے تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس پر اپنی رسالت کا اظہار کرو جیسے دوسری آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ فرعون سے کہو کہ ہم دونوں میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے فرعون سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے وہ اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندے ہیں تو نے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ان کی زبو حالت کر رکھی ہے ذلت کے ساتھ ان سے اپنا کام لیتا ہے اور انہیں انہیں عذابوں میں جکڑ رکھا ہے اب آزاد کر دے موسا علیہ السلام کے اس پیغام کو فرعون نے نہایت حقارت سے سنا اور آپ کو ڈانٹ کر کہنے لگا کہ کیا تو وہی نہیں کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں پالا مدتوں تک تیری خبر گیری کرتے رہے اس احسان کا بدلہ تو نے یہ دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو مار ڈالا اور ہماری ناشکری کی جس کے جواب میں کلیم اللہ موسا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب باتیں نبوت سے پہلے کی ہے جبکہ میں خود بے خبر تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی میں بجائے من من الضالین کے الجاہلین ہے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ پھر وہ پہلا حال جاتا رہا دوسرا دور آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر تیری طرف اے فرعون بھیجا اب اگر تو میرا کہا مانے گا تو سلامتی پائے گا اور میری نافرمانی کرے گا تو ہلاک ہوگا اس خطا کے بعد جب کہ میں تم میں سے بھاگ گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فضل مجھ پر ہوا اب پرانے قصے یاد نہ کر میری آواز پر لبیک کہہ سن اگر ایک مجھ پر تو نے احسان کیا ہے تو میری قوم کی قوم پر تو نے ظلم و تعدی کی ہے ان کو بری طرح غلام بنا رکھا ہے کیا میرے ساتھ کا سلوک اور ان کے ساتھ کی یہ سنگدلی اور بدسلوکی برابر برابر ہو جائے گی